حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر نے کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم بیان فرما تو وہ آیت اتری جو سورہ بقرہ میں ہے پھر عمر بلائے گئے اور انہیں وہ آیت سنائی گئی تو عمر نے کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں مزید واضح بیان فرما پھر وہ آیت اتری جو سورہ نساء میں ہے اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موزن نماز کے قیام کے وقت یہ اعلان کرتا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑی گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ شراب کے بارے میں مزید واضح حکم فرما پھر وہ مائدہ والی آیت اتری جو باب میں درج ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر ان پر پڑے گئی جب ان الفاظ تک پہنچے تو کیا تم باز آؤ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم رک گئے ہم رک گئے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بیالیس